رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی آتیت حائطا للانصار وذکر الحدیث بطوله الى قوله فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه رواه مسلم في كتاب الايمان جو باب ہمارا پہلے سے چل رہا تھا وہ ہے باب الرجا رجا کا معنی اللہ سے امید رکھنا اسی پر گفتگو چل رہی تھی اور بیچ میں ایک طویل وقفہ ہو گیا رمضان کی بنیاد پر اور میرے ایک لمبے سفر کی بنیاد پر پھر ہم جو روایات اور جو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہے وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے ہاں ایک مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری مجلس میں حضرت صدیق اکبر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے اور بھی بہت سارے صحابہ ہوں گے لیکن ابو بکر عمر کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ عام طور پر جب مجلسوں کا ذکر ہوتا ہے تو بروہی کا ذکر ہوتا ہے پورے مجمع کا ذکر تو ہوتا نہیں بھائی آپ کے وہاں کوئی جلسہ ہوتا ہو تو جلسے میں جو بڑے ہوں گے انہی کا نام لیا جائے گا ورنہ جلسے میں تو بہت سارے لوگ آئے ہیں تو ابو بکر و عمر بڑے تھے ویسے تو سارے ہی صحابہ بڑے ہیں ہم سے اور سارے ہی صحابہ صدیق یاد رکھیے یہ مسئلہ سارے صحابہ صدیق ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الصدیق ہیں سارے صدیقوں کے امام ہیں صحابہ سارے صدیق ہیں اور ابو بکر صدیقوں کے امام ہیں اور قرآن یہ کہتا ہے کہ نبوت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو صدیق کا مقام ہے من نبی بس صدیقی نبوت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو صدیق کا مقام ہے بیچ میں کوئی اور واسطہ نہیں اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا صدیقم و نبیا پہلے صدیق اور صدیق کے بعد نبی تو نبوت کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو صدیق کا اور سارے صحابہ صدیق ہیں تو اب نبوت کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صحابہ کرام کا مقام حضرات صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا ہالبتہ ایک کام کی بات میں آپ سے عرض کروں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نبی کے بعد اگر کسی کو آئیڈیل بنایا نبی کے بعد اگر کسی کو سیمپل بنایا نبی کے بعد اگر کسی کو امام بنایا تو وہ صحابہ ہے خود اللہ کے نبی بھی یہی فرما رہے ہیں علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء راشدین المحدیے تم پر میری سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے اور میرے خلفاء ابو بکر عمر عثمان و علی کی سنت کو لازم پکڑنا ہے حضرت نے اپنی سنت کے ساتھ خلفا کو بھی بیان فرمایا ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت جنت میں جانے والا کون سا طبقہ دنیا میں تو بہت ساری جماعتیں ہیں جو سب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے لیکن حضرت آپ بیان فرما کر جائیے کہ جنت میں جانے والا کون سا طبقہ تو حضرت نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحاب جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہ طریقہ جنت پر جانے والا ہے اور اس سے جتنے لوگ ہٹیں گے وہ سب جاننے میں جانے والے ہیں اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں بہتر فرقے ہوئے میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے تہتر جماعتیں ہوں گی لیکن ان تمام میں جنت میں جانے والی وہی جماعت ہوگی جن کے پاس میرا طریقہ ہوگا یا میرے صحابہ کا ہوگا اور ایک حدیث شریف میں حضرت نے ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم بیائیم اقتدئی تم احتدئی تم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے جیسے دنیا میں سمندروں میں چلنے والے ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کرتے ہیں اگر تمہیں مجھ تک پہنچنا ہو تو میرے صحابہ کو دیکھ لینا تو اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے صحابہ کے مقام کو بیان فرمایا اب صحابہ کی پیروی کرنے والے وہ ہیں اہل سنت والجماعت دعویٰ تو ہر ایک کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں لیکن نبی نے فرمایا کہ ماں علیہ ہی و اصحاب جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں قرآن کریم میں اس کو بہت اچھے انداز میں اللہ نے بیان فرمایا وسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوان و رضوان کو اگر آپ توجہ سے سنو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے کہ السابقون الاولون مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے ایمان لائے سب سے افضل صحابہ بدری صحابہ ہے سب سے افضل ان کے بعد دوسرے نمبر پر اہد میں شریک ہونے والے ان کے بعد تیسرے نمبر پر ہدیویا میں شریک ہونے والے ان کے بعد چوتھے نمبر پر مکہ سے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کے بعد پانچویں نمبر پر فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ اس آیت میں یوں فرما رہے ہیں کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میرے یہ صحابہ جو مہاجرین اور انصار ہیں فرمایا ولدین تبا بے احسان پیچھے آنے والی امت اخلاص کے ساتھ ان صحابہ کا فالو کرے گی ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے گی ان صحابہ کو اپنا آئیڈیل اور امام بنائے گی اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوان سن لو میں ان سے بھی راضی ہو گیا جیسے میرے صحابہ سے راضی ہوا پچھلوں کے لیے بھی بشارت ہے ہم لوگ جو ہے نا شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ صحابہ کو سامنے رکھ کر نبی علیہ السلاط وسلام کی پیروی کرنے والے ہوں تو حضرت ابو حریرا فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں تھے ابو بکر بھی تھے عمر بھی تھے اور بھی بہت سارے صحابہ تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مجلس سے اٹھے اور کہیں تشریف لے گئے ہم کو بہت فکر ہوئی کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے تو ہم تلاش کرنے کے لیے نکلے اس لیے کہ ہم کو خدشہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نبی کو کوئی تکلیف پہنچا دے صحابہ کو ہر وقت اپنے نبی کی فکر تھی فرمایا کوئی تکلیف نہ پہنچا دے ابو ہریرا فرماتے ہیں کہ ایک باغ میں مجھے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے ہیں فرمایا کہ میں اس طرف گیا تھا سب سے پہلے میں ہی اس باغ میں پہنچا کیسے پہنچا اب وہ ریلا فرماتی کہ میں اتنی جلدی میں تھا اتنی جلدی میں تھا اور اتنے ٹینشن میں تھا حضور کے ٹینشن میں نبی کے فکر میں کہ مجھے راستہ ہی نظر نہیں آیا باغ کا ہوتا ہے انسان جب ٹینشن میں ہوتا ہے نا تو کبھی گھر کا راستہ بھی نظر نہیں آتا فرمایا مجھے باغ کا راستہ ہی نظر نہیں آیا تو پانی جانے کا جو راستہ تھا جو نالی تھی اوپر دیوار تھی اور نیچے نالی تھی میں اس کے اندر سے لومڑی کی طرح سیار کی طرح سکر کر اس کے اندر سے گھس گیا اندر پہنچا تو نبی علیہ السلام تشریف فرمائے تھے میں نے جا کر حضرت سے سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ آپ نے فرمایا دیکھا میری طرف اور فرمایا ابو ہریرا ابو ہریرا ہو تو فرمایا نام یا رسول اللہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے صبح شام کے حاضر صحابی اور حضرت پوچھ رہے ہیں ابھی کیا وہ ہریرا ہو تو کیا آپ پہچانتے نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت عالم بالا میں پہنچے ہوئے تھے تو فرمایا ابو ہو رہے اور انبیاء کرام علیہ السلام پر اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں کبھی تو حال یہ ہے سورہ یوسف کی تفسیر میں آپ نے سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلاۃ وسلام بالکل بستی میں کنعان میں یعقوب علیہ السلام کے مکان سے قریب کنویں میں پڑے ہوئے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کو پتا نہیں اور کبھی یعقوب کا یہ حال ہے کہ مصر سے کرتا چلا یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا تھا مصر سے چلا اور یعقوب علیہ السلام فلسطین میں ہے کہاں مصر کہاں فلسطین کم سے کم آج کے حساب سے ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یعقوب علیہ السلام وسلام فلسطین میں بیٹھے بیٹھے یوں فرما رہے ہیں کہ مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے لولا نقم تفندون اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو وہاں بالکل قریب میں ہے اور پتہ نہیں اور یہاں حال یہ ہے کہ مصر سے کرتا چلا اور فرما رہے ہیں کہ مجھے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے حضرات انبیاء کرام کہ علیہ و والسلام کے اسی طرح کے مقامات کبھی کیا مقام کبھی کیا مقام کبھی تو نبی علیہ السلاۃ وسلام اللہ کی رحمت میں اتنے ڈوبے ہوئے اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ یوں ارشاد فرمایا جیسے اس روایت میں بھی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو لا الہ الا اللہ پڑے گا وہ جنت میں چلا جائے گا یعنی ایمان والا کبھی تو نبی علیہ السلاۃ وسلام کا حال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق کیوں فرمایا فاطمہ تو بز منی منازا فقد آزانی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف پہنچائی <coughs> اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے میرے رب کو تکلیف پہنچائی اور تبھی یہی فاطمہ اللہ کے ابھی فرماتے ہیں یا بنتی فاطمہ تو بنت محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم سلینی معاشی تھی بیٹی فاطمہ دنیا میں اپنے باپ سے جو لینا ہو مانگنا ہو مانگ لو اگر تمہارے اعمال اور ایمان نہیں ہے تو قیامت کے دن تمہارے باپ کا نبی ہونا تمہیں بچا نہیں سکتا ہے کبھی حضرت اس مقام پر ہیں کبھی حضرت اس مقام پر ہیں انبیاء پر مختلف حالات تاری ہوتے ہیں ان حالات کے مطابق انبیاء کرام علیہ والسلام کا کلام ہوتا ہے تو حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے فرمایا ابو حریرا فرمایا نام یا رسول اللہ فرمایا کیسے پہنچ گئی یہاں پر فرمایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم آپ مجلس سے اٹھ کر چلے آئے تو ہمیں فکر ہوئی ہم آپ کی تلاش میں نکلے سارے صاحب آپ کی تلاش میں ہیں میں یہاں پہلے پہنچ گیا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیاں مبارک دی بطور سرٹیفکیٹ بطور صنعت کے اور فرمائے میری جوتیاں لے جاؤ اور جتنے لوگ تمہیں باہر ملے ان سے میرا ایک پیغام دو اور وہ پیغام یہ ہے میں یشہد اللہ الہ الا اللہ جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ کا اقرار کرے گا بشر ہو بل اس کو یہ بشارت سنا دو کہ تم ضرور جنت میں جاؤ گے یہ پیغام لے کر نکلے ابو ہریرا بہت لمبی روایت ہے باغ سے باہر ہی نکلے تھے کہ حضرت عمر مل گئے عمر نے فرمایا ابو ہریرا کہاں جا رہے ہیں فرما اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے لیے بھیجا ہے فرما کیا اعلان فرما میں اشد اللہ الا اللہ بشر و بل فرمایا یہ جوتیاں کیسی فرمایا یہ بطور سرٹیفکیٹ مجھے دیا ہے تاکہ مجھے کوئی جوتا نہ سمجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا واپس چلو اعلان نہیں کرنا ہے ابو ہوا کہنے رہا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے ضد ہو گئی تھوڑی ہے تو نے زور سے مارا مکہ سینے پر ابو ہریرا زمین پر گر گئے اور روتے ہوئے واپس آئے بہرحال وہ تو عمر کا مکہ تھا حضرت نے فرمایا کیوں رو رہے ہو ابو ہریرا فرمایا عمر نے مجھے مارا اور اتنے زور سے مارا تو میں زمین پر گر گیا اور مجھے اعلان کرنے سے منع کیا اتنے میں عمر آ گئے فرمایا عمر میں نے بھیجے تھے ان کو اعلان کے لیے تم نے کیوں روکا ان کو کیوں منع کیا اب عمر کا جواب سنیے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلان پر مجھے کوئی شکال نہیں آپ کا اعلان حضرت میں کیسے روک سکتا ہوں لیکن اگر یہ اعلان ہوا کہ جو لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑے گا وہ جنت میں جائے گا تو لوگ صرف کلمہ لے کر بیٹھ جائیں گے اور اعمال چھوڑ دیں گے جنت میں تو جانا ہی ہے نماز چھوڑ دیں گے روزہ چھوڑ دیں گے عبادتیں چھوڑ دیں گے حضور نے فرمایا عمر صحیح کہہ رہے ہیں رکھ دو نہیں اعلان کرنا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر عمر کے ذہن میں ایک بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عقل العقول تھے سب سے اونچی عقل حضرت کی ہے حضرت کو یہ بات پہلے سمجھ میں کیوں نہیں آئی اس سوال کا جواب محدثی نے یوں دیا کہ جس وقت حضرت نے اعلان کرنے بھیجے ابو حریرا کو اس وقت اللہ کے حبیب اللہ کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ رحمتوں میں <coughs> ڈوبنے کی وجہ سے حضرت کو اور باتیں سامنے نہیں تھی رحمت ہی رحمت تھی اللہ کی رحمت ہی رحمت تھی اس رحمت کو دیکھ کر حضرت نے اعلان کروایا لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی تو حضرت کے سامنے یہ بات آ گئی کہ واقعتاً پھر تو لوگ صرف کلمہ لے کر بیٹھیں گے اور اعمال چھوڑ بیٹھیں گے اب اللہ کی رحمت دیکھیے ابھی جو آپ کا مبارک مہینہ پورا ہوا تعالی سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے حدیث شریف میں حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لسائی میں فرحتان فرحت الفطر و فرحت عند دل رب ہی تبارک تعالی روزے دار کے لیے دو خوشیاں ایک افطار کے موقع پر دن بھر کا تھکا ہوا ہے کام پہ تھا دکان پہ تھا جاب پہ تھا نوکری پر تھا یا کھیت میں تھا دن بھر تھکا ہوا اور پھر افطاری کے موقع پر پیاس ہے بھوک ہے دسترخوان پر اس کو کتنی خوشی ہوگی لیکن یہ اسی کو خوشی ہو سکتی ہے جس نے روزہ بھی رکھا ہو غیر روزے دار کو کوئی خوشی نہیں ہوگی یہ خوشی تو افطاری کے موقع پر اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب مجھ سے ملے گا تو روزے دار کی خوشی کا عالم یہ ہوگا امام بیحقی نے روایت امام تبرانی نے روایت نقل فرمائی کہ ادھر سارے لوگ میدان حشر میں حساب کے لیے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ادھر روزہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے دسترخوان بچھا کر مہمانی کرا رہا ہوگا روزے دار کو اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے دار کا حساب نہیں ہوگا اس لیے کہ جب روزے دار کو اللہ مہمان ہی کروا رہا ہے تو حساب کا کیا مسئلہ ہوا فرمایا کہ روزے دار کا حساب نہیں ہوگا لیکن بھائی یہ جب ہی یہ جبکہ روزہ بھی روزہ ہو گی نہ ہو گالی گلوز نہ ہو برائیاں نہ ہو تو یہ جو قیامت میں اللہ روزے دار کو خوشیاں دینے والا ہے اس کا ایک نمونہ اللہ نے دنیا میں بتایا کون سا عید کا دن یہ بھی تو افطار ہے یہ بھی تو فطر ہے اسی لیے عید کا نام عید الفطر رکھا گیا یہ بھی فطر ہے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ پورا ہوا اور تم نے روزے رکھے تو آج تمہیں عید کے دن اتنی خوشی ہے کہ نئے کپڑے پہن رہے ہیں بہتر سے بہتر کپڑے خرید رہے ہیں اور خوب خوشیوں کے ساتھ اپنے اس دن کو منا رہے ہیں یہ ادنا قسم کی خوشی ہے تیس روزوں کے اوپر تم تصور کر لو کہ آج جب میں نے تم کو اتنی خوشیاں عطا فرمائی عید کے دن تو قیامت میں میں تمہیں کتنی عطا کروں گا یہ اللہ کی رحمت ہے مزید اللہ کی رحمت دیکھیے اللہ تعالی نے بندوں کو گیبت کرنے سے منع فرمایا اور گیبت بہت بری چیز ہے بہت بری چیز ہے سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور فرمایا حضرت بہت بڑا مجھ سے گنا ہو گیا بہت بڑا تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے کسی کی گیبت کر لی فرمایا نہیں زنا ہو گیا تو حضرت نے فرمایا افو میں تو سمجھا تم نے کسی کی گیبت کر لی ہوگی اس لیے کہ وہ بہت بڑا گنا ہے فرمایا کہ ایک گیبت پچاس زنا کے برابر ہے ایک گیبت انسان زنا کو گنا سمجھ رہا ہے گیبت کو گنا نہیں سمجھ رہا ایک مسئلہ اور بتاتا چلو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اطرائف و ذرائف میں ایک مسئلہ لکھا ہے فرمایا تم نے اگر کسی کی گیبت کی اور اس آدمی کو پتا نہیں ہے جس کی تم نے گیبت کی ہے اس کو پتا نہیں ہے تو اب اس کے پاس جا کر معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ جب اس کو پتا ہی نہیں ہے تو تم جاؤ گے اور پھر اس سے کہو گے تو اس کو اور تکلیف ہوگی اس کو تو خبر تھی نہیں جب تم معافی مانگنے گئے تو اس کو خبر ہوئی تو تم نے تکلیف پہنچائی اس کو فرمایا جب اس کو خبر نہیں ہے تو اس کے پاس معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم اپنے رب سے معافی مانگ لو اپنے اللہ سے معافی مانگ لو اور جس کی گیبت کی ہے تم نے اس کے نام پر تھوڑا سا صدقہ کر دو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا کتنا بہترین علاج بتایا ہے کتنا بہترین علاج ہاں اگر اس کو پتا چل گیا ہے جس کی قیمت کی تو پھر اس صورت میں آپ اس سے معافی مانگے لیکن اگر اس نے اس کو پتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو غیبت کرنے سے منع فرمایا اس میں حکمت کیا ہے اس میں بھی اللہ کی رحمت تبک رہی ہے کیسے اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہے اس نے کوئی گناہ کیا اس نے کوئی برائی کی اس نے کوئی قصور کیا تو میں اس کا رب ہوں مالک ہوں میں جو چاہے اس کو سزا دوں گا اس کو دانت نپت کروں گا اس کو برا بلا کہوں گا اس کو اس کے اوپر حالات اتاروں گا پریشانی اتاروں گا میرا بندہ ہے میں جو چاہے اس کو کر لوں لیکن تمہیں اس کی برائی کرنے کی ہدایت نہیں اگر تم نے میرے بندے کی برائی کی اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے لیکن تمہیں برائی کی اجازت نہیں ہے اگر تم نے اس کی برائی کی تو یاد رکھو تمہاری نیکیاں اسے دے دوں گا اور اس کے گناہ تمہیں دے دوں گا اللہ کی رحمت تو پکڑے کیسا رب ہے اپنے بندوں کے ساتھ کیسی محبت کر رہا ہے کیسی محبت ہو رہی ہے اس کی تو اس کی عطائیں کچھ عجیب ہے اس کی اس کے دینے کے طریقے ہی کچھ نرالے ہیں اس رب کے ساتھ جنہوں نے تعلق جوڑا ان کو دنیا کی مصیبتوں میں بھی خوشیاں نظر آئی مصیبت تو ہر ایک پر آتی ہے لیکن ان مصیبتوں میں ان کے چہروں پر کبھی بل نہیں آیا وہ ہنستے رہے مسکراتے رہے اور مسکراتے ہوئے دنیا سے گئے اور کیسا رب ہے مجھے ایک واقعہ اور یاد آیا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے محدث ہیں حنفی محدث ہیں مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مرکات مرکات کی پانچویں جلد میں اللہ کی رحمت پر بیان کرتے ہوئے ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں فرمایا کہ ایک صاحب کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیا حال ہوا تمہارا میں نے اس لیے پہلے بیان کر دیا کہ یہ من کہانی نہیں ہے اس کا بیان کرنے والا بہت بڑا محدث ہے اور محدث جوت نہیں بولتا اس لیے کہ اگر وہ جوت بولے تو اس کی حدیث کو کوئی قبول نہیں کرے گا محدثین سچے ہوتے تو انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ کیا حالات تمہارے ہوئے فرمایا کہ ترازو رکھی گئی ایک پلرے میں میری نیکیاں اور ایک پلرے میں میری برائیاں تو برائیوں کا پلرا جھک گیا مجھے یقین ہوا کہ جب برائیوں کا پلرا جھک گیا تو جہنم کا فیصلہ ہوگا اتنے میں میری نیکیوں کے پلرے میں ایک چھوٹی سی ٹھیلی ایک پوتلی چھوٹی سی میری نیکیوں کے پلرے میں آ کر گری اور اس کی وجہ سے میری نیکیوں کا پلرا وزنی ہو گیا بھاری ہو گیا اور جھک گیا بس اللہ نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا تو میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ اس چھوٹی سی پوتلی اور تھیلی میں کیا ہے کتنی چھوٹی اس میں ہے کیا جس نے میرے نیکیوں کے پلرے کو جھکا دیا رب کریم نے جواب دیا هذا كف القئی تہو بالاخلاص اخلاص اللہ قبر مسلم فرمایا یہ متھی بر مٹی ہے جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کو دفن کرنے کے موقع پر اخلاص کے ساتھ اس کی قبر پر ڈالی تھی اس اخلاص والی مٹی کی وجہ سے میں تجھے معاف کرتا ہوں اللہ کی رحمت ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں ایسے اعمال کو ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی فرمایا یہ وہ مٹھی پر مٹی ہے جو تو نے اپنے مردار بھائی کے قبر پر اپنے مسلمان بھائی کے قبر پر اخلاص کے ساتھ ڈالی تھی اسی کی بدولت میں تمہیں معاف کرتا ہوں کل ہی میں نے بخاری شریف کے سبق میں اپنے بچوں کو ایک بات عقل کی سفیان سوری رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا محدث ہے امام ابو حنیفہ کے ہم زمان ہیں بہت بڑے محدث ہے طب تابعی ہے اور بعضوں نے آپ کو تابعی لکھا ہے سفیان سوری کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے بھی بڑے محدث ہیں انہوں نے خواب میں اپنے والد صاحب سے پوچھا کیا حال ہوا فرمایا زہاب الاشارات و تاحت العبارات وما نفانا اللہ رقیات رقانا فی جوف فرمایا عزیز بیٹے میں تجھے کیا بتاؤں وہ سارا علم ختم ہو گیا جس پر ہمیں ناس تھا اور وہ سارا علم مٹ گیا کچھ کام نہیں آیا علم وہ اشارات وہ لطائف وہ ذرائف کچھ کام نہیں آیا ہاں مگر ہم کو نفع دیا رقیات عربی گرامر میں تصغیر ہے رقیات چند چھوٹی چھوٹی رکاتوں نے جو ہم نے رات میں اٹھ کر کے اپنے مولا کے سامنے ادا کی تھی جس کو تحجد کہا جاتا ہے یہ چند رکاتیں تھی جس نے ہم کو نفع دیا اللہ کرے کہ امت تحجد گزار بن جائے امت کا اکثر طبقہ اس نماز سے دور ہے فرائض تو ہے لیکن امت کا اکثر طبقہ اکثر طبقہ تحجد کی نماز سے دور ہے عوام کا کیا کہنا خواص کا یہ حال ہے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ چند دن بیماریوں کے جس میں حضرت نہیں اٹھ سکے بیماریوں کی وجہ سے حضرت کا اپنا معمول پوری زندگی تحجد کا رہا بلکہ اللہ نے حکم دیا کم اللہ کلیلہ نصف ہو اون قسمن ہو کلیلہ اوزل علیہ ورتل قرآن ترتیلا انا سن کی علیہ کا سکیلا میرے پیغمبر آپ رات میں اٹھ کر کے کچھ رکاتے پڑھیے ہم آپ پر ایک بھاری قرآن اتارنے والے ہیں حضرات مفسرین نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان اگر تحجد پڑھتا ہے اللہ اس کے قلب کو مضبوط بنا دیتا ہے اللہ اس کے قلب کو قوی بناتا ہے انا سنل کی آلے کا قول ثقیلا ہم ایک بھاری قرآن اتارنے والے ہیں یہ برداشت تب ہوگا جبکہ رات میں کچھ رکھاتے اللہ کے سامنے پل لیا کرے امت کا اکثر طبقہ اس نماز سے بہت دور ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ چار بجے سے اٹھیں اگر ہمارے وہاں پانچ بج کر دس منٹ پر صبح صادق ہوتی ہے تو پونے پانچ بجے اٹھتی پندرہ منٹ میں جتنی رکاتیں ہو سکتی ہے مختصر مختصر چار رکعت میں نہیں کہتا ہوں کہ ایک ایک رکات میں آپ دو دو رکو پر ہیں چار چار رکو پر ہیں کچھ نہیں وضحا پل لیجیے علم نشرح پل لیجیے لیلاف پل لیجیے علم طرح پل لیجیے چار رکعت پر لیجئے چھ رکعت پر لیجئے اللہ تعالیٰ جتنی ہمت اور قوت دیں اور ابتدان ہمت نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم اس وقت میں تھوڑے سے بستر پر بیٹھ جائیے اور بیٹھ کر کے کچھ اللہ اللہ اللہ اللہ کر لیجئے پھر تو پانچ منٹ آرام کر لیجئے اور پھر تو فجر کے لیے اتنا ہی اتنا ہے آج اللہ کی تسبیح پری کل اللہ کی تسبیح پری دو چار دن اللہ کی تسبیح پری نفس تھوڑا سا اتنے کا عادی ہوا اس کے بعد ہفتہ دس دن پندرہ دن تسبیحات میں گزر گئے اب اٹھ کر کے چلیے وضو کر لیجیے اب بھی نماز نہ پڑھو دو پانچ دس دن اسی طرح آپ کے گزر گئے نفس اب نماز کا عادی بن جائے گا یہ طریقہ ہے اپنے نفس کو بنانے کا اور یقین جانیے جس کی زندگی میں تحجد کی نماز آئی ہے حق تعالی نے اس کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے عنایتوں کے دروازوں کو بخششوں کے دروازوں کو رزق حلال کے دروازوں کو اللہ نے ان کے لیے کھول دیا ہے یہ کچھ عجیب سی نماز ہے جو فی جو فی لیل اور آپ تعجب کرو گے امام غزالی نے لکھا ہے فرمایا میں روایت اور قرآن کی روشنی میں کہتا ہوں قسم خدا کھا کر امام غزالی فرما دیں کہ خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلائل کو دیکھ کر کہ تحجد کے پڑھنے والے کے لیے جہنم حرام ہے اس کے لیے جہنم حرام ہے یہ کچھ نماز ہی عجیب ہے میں نے آپ کو بتایا میں چار بجے سے اٹھنے کو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں صبح صادق سے بیس منٹ پہلے اٹھ جائیں وضو ہو جائیں اور مختصر مختصر رکعت پڑھ لیں ان شاء اللہ تعالی یہ مختصر رکعتیں بھی بہت کچھ لے کر کے آئے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کریں کہ ہم نے دنیا کے تذکرے تو اپنے لیے بہت پڑے اور دنیا کے لیے تو رات بھر جاگنا بھی آسان ہوا کم سے کم ہم آخرت کے لیے تھوڑے سے جاگنے والے بن جائیں اللہ کے لیے تھوڑے سے اپنی جنت کے لیے تھوڑے سے جاگنے والے بن جائیں تو رب کریم کی رحمتیں اور اس کی عطائیں اور اس کی بخششیں بڑی عجیب ہیں انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے دیکھو نا فرمایا میں یشد اللہ جو لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں لے جائیں گے اس کے بعد والی روایت ان عبداللہ ابن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز فی ابراہیم رب انہن نازلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی ومن اصانی فانك غفور رحیم وقول عیسی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم فرفع يدي وقال اللهم امتي امتي وبقى عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن العاص کہ ہم نبی علیہ السلاۃ والسلام کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا حضرت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کو یوں کہا تھا رب ان ادل اد من الناس اے اللہ یہ لوگوں کو کچھ لوگوں نے گمراہ کر رکھے یعنی جو قوم کے لیڈر اور چودھری ہوتے ہیں نا وہ بعض مرتبہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو فمن تبی آنی فعین نہ منی ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ جس نے میری اتباع کی وہ میرا ہے ومن آسانی فعن کا غفور رہی اے اللہ اور جو میری نافرمانی کر رہا ہے نا یہ اللہ تو غفور الرحیم ہے اسے معاف کر دینا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ان تو ادب ہوم فائن نہ ہوم عباد اے اللہ اگر تو سزا دے تو تیرے بندے ہیں وہ ان تغفل نہ ہوں فائن تل عزیز الحکیم اور اگر تو معاف کر دے تو تو غالب ہے تیری پک تجھے کوئی کہنے والا نہیں اگر معاف کر دے تو تجھے کوئی نہیں کہے گا کہ تو نے کیوں معاف کر دیا نقان تل عزیز الحکیم یہ دونوں بزرگوں کے دونوں نبیوں کی ان باتوں کو نقل کیا اور ان باتوں کو نقل کرنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھائے فرفا یدئی اور دعا کی اللہ امتی امتی فرمایا اے اللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تو سزا دے تو تیرے بندے ہیں میں سزا کا بالکل نہیں کہہ رہا ہوں میں تو یہی کہہ رہا ہوں تو میری امت کو معاف کر دے قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ کیسا نبی تھا یہ اپنی امت کا کیا غم اور کیا درد لے کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوا افسوس کہ وہی امت اپنے نبی کے طریقوں کو بھول گئی فرمایا میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ سزا دے تو تیرے بندے میں تو یہی کہوں گا تو انہیں معاف کر دے وہ بقا یہ کہہ کر حضرت رو پڑے نبی علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا یا جبریل اد اب محمد اللہ تعالیٰ نے ادھر سے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس ورب کا عالم اللہ تو جانتا ہی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں تو پھر یہ ساری باتیں کیوں جبریل کو بھیج رہے ہیں اور پوچھوا رہے ہیں کہ محمد تم کیوں رو رہے ہو یہ ساری باتیں اس لیے ہیں تاکہ امت کو پتہ چلے کہ نبی کتنا شفیق تھا اگر جبریل کو نہ بھیجتا اور اللہ خود ہی فیصلہ کر دیتا حضور کی دعا پر کہ جا میں نے معاف کر دیا تو امت کو نبی کی شفقتوں کا پتا کیسے چلتا نبی کی فکروں کا نبی کی محبتوں کا اپنی امت کے ساتھ یہ کیسے پتا چلتا ہے نبی کی محبت امت کے ساتھ کیسی ہے اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا فرمایا اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ورب کا عالم جبکہ اللہ تو جانتا ہی تھا فصل ہو ما یوتی کا اور پوچھو میرے محبوب سے کیوں رو رہے ہو تم فاتح ہو جبریل جبریل تشریف لائے فسا ہو اور حضرت سے پوچھا کہ کیوں رو رہے آپ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی جو فکریں تھیں اس کو بیان فرمایا اور یہ کہا کہ میری امت جہنم میں جائے اور اس کا نبی جنت میں بیٹھ کر میوے کھاتا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہرگز نہیں میں اپنی امت کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا وہ عالم اللہ تو جانتا ہی تھا جبریل جب خبر لے کر پہنچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں فقال اللہ تعالی تو اللہ تعالی نے پھر جبریل کو بھیجا اور فرمایا یا جبریل عید الى محمد جاؤ دوبارہ محمد کے پاس فقل اور محمد کو یوں کہو صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہو انا سنرزی کا فی امتی کا ولا نسو اے میرے محبوب انا سنرزی کفی امتی کا ہم آپ کو آپ کی امت کے باب میں راضی کر دیں گے یعنی ہم آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں آپ جو مانگیں گے اپنی امت کے لیے ہم سب عطا کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے جب یہ جملہ لے کر جبریل تشریف لائے تو اللہ کے حبیب نے جبریل سے فرمایا کہ میرے رب کو کہہ دینا کہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک مومن امتی جنت میں نہ چلا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں محبتیں اپنی امت کے باب میں اسی پر آیت نازل فرمائی فیوتی کا رب کا فتر میرے پیغمبر میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گی اللہ کرے کہ یہ امت اپنے شفیق نبی کے طریقوں پر آ جائے یہ امت اپنے شفیق نبی کے یہ امت اتنی دور ہو چکی ہے اتنی دور ہو چکی ہے اللہ حفاظت فرمائے ایک مسلمان لڑکی ابھی میرے سفر میں واقع ایک مسلمان لڑکی یوں کہہ رہی ہے گجراتی فیملی کی بیٹی ہے لیکن مغربی کلچر یوروپی تہذیب اور یہ جو دنیا میں تعلیم تعلیم تعلیم دنیا کی تعلیم اور دین سے کورے نہ قرآن نہ حدیث نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو وہ مجھے یوں کہنے لگی سوال لے کر آئی تھی وہ مجھے کہنے لگی انگلش میں وہ سب کہہ رہی تھی اور ٹرانسلیشن کرنے والے مجھے کہہ رہے تھے یہ یوں کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ بھی اللہ کا نبی ہے اور محمد بھی اللہ کا نبی ہے دونوں پروفیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور عیسیٰ بھی تو عیسیٰ کو مانو یا محمد کو مانو کیا فرق پڑتا ہے اسے یہی پتہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی نبوت منسوخ ہو چکی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی واقعات امت اتنی دور جا چکی ہے اتنی دور جا چکی ہے اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے اتنے مسائل اس امت میں پیدا ہو چکے ہیں کہ یہ امت جس نبی کا رونا اور جس نبی کا ترپنا اور جس نبی کی فکریں اور جس نبی کا درد اس نبی سے متعلق کہہ رہی ہے کہ اس نبی کو اپنی امت کے لیے اتنا رونے کی ضرورت نہیں تھی وہ کیا سمجھیں گے اپنے نبی کے درد کو وہ کیا سمجھیں گے اپنے نبی کے درد کو ارے جن کے دلوں میں اولادوں کی محبتیں نہیں آئی وہ نبی کے درد کو کیا سمجھ سکتے حضور کا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم امت کے باب میں وہ کیا جانیں گے بہرحال اس کے اپوزٹ کچھ واقعات اور بھی بہت اچھے بھی ہوئے ایک عورت زندگی بھر فیشنیبل زندگی گزار رہی تھی میں نے مستورات کے بیان میں کچھ دین کی باتیں کچھ نبی کی سنتیں بیان فرمائے اس کے شوہر آئے اور شوہر نے آ کر کے مجھے کہا کہ الحمدللہ میری عورت قریباً آٹھ سال سے میرا نکاح ہوا ہے پہلی مرتبہ نقاب میں آئی ہے ورنہ وہی اسکرٹ اور فلاں اور فلاں تو الحمد وہ نقاب میں آ چکی ہے لیکن اس کو ایک سوال ہے کہ تو نے اپنے بیان میں جنت کی نعمتوں کو مردوں سے متعلق بیان فرمایا کہ مردوں کو یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا تو میری بیوی کو سوال یہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا جنت میں ساری چیزیں اگر مردوں ہی کو ملے گی پورے ان کو ملے گی فلاں ان کو ملے گا تو عورتوں کو کیا ملے گا میں نے کہا کہ اس کا جواب تمہیں اگلی سندے کو یعنی اگلے اتوار کو مستورات ہی کے بیان میں دوں گا اس کا جواب آپ اپنے اہلیہ کو وہیں لے آئیں میں نے اس کا پھر مفصل جواب اگلے ہفتے اتوار کو مستورات کی اجتماع میں بہت تفصیل سے دیا کہ عورتوں کو جنت میں کیا ملے گا اس لیے کہ ہورے قیامت کے دن یہ کہے گی ناہن الخالدہ تو نمو تو ہم ہمیشہ رہنے والی نہیں مرے گی اور ہم ہمیشہ راضی رہنے والی کبھی ناراض نہیں ہوگی اور ہمیں کسی نے نہیں دیکھا ہم تیرے ہی اوپر مرمتنے والی ہے یعنی اپنے شوہر کو کہے گی اس موقع پر اللہ تعالیٰ دنیا کی ان عورتوں کو عربی بولنے کی قوت عطا کرے گا اور دنیا کی عورتیں اس کا جواب دے گی اور یہ کہے گی نمازیں ہم نے پڑھی ہے تم نے نہیں پڑھی روزے ہم نے رکھے ہیں تم نے نہیں رکھے زکوٰۃ ہم نے دی ہے تم نے نہیں دی حج ہم نے کیے ہیں تم نے نہیں کیے اور دنیا کی تکلیفیں ہم نے جھیلی ہے تم نے نہیں جھیلی انہی جملوں پر اللہ تعالیٰ دنیا کی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر سردار بنائے گا یہ حدیث شریف کا پورا مضمون ہے جو میں نے نقل کیا اور بہرحال سائل جو تھی اس کو اطمینان بھی ہوا تو حقیقت یہ ہے کہ امت کا ایک طبقہ سنت سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کے درد اور آپ کے غم اور آپ کی شفقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی کریم بے رحمت ہمارے ملنے والے ہیں ان کے بچے کافی علیل ہو گئے بیمار ہو گئے اور دونوں کڈنی کا مسئلہ ان کا ہوا اور اس کی وجہ سے وہ بیچارے ڈائلسس پر چلے گئے جوان عمر ہے اور جوانی ہی کے اندر ڈائلسس پر چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی سبیل پیدا فرمائے ان کو شفائے دائمہ نصیب فرمائے انہیں آفیت نصیب فرمائے اور تعالی شان ہو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے شفا دینا بھی ہے وہ چاہے کیسی ہی بیماری ہو شفا دے سکتا ہے تعالیٰ ان کو شفا دائمہ مستبرہ عطا فرمائے یہ جو دوسرا دو جنازے سے متعلق سوال کیا گیا ہے عورتوں سے متعلق ہے میں انشاءاللہ اگلے منگل کو اس مسئلے کی وضاحت کروں گا عورتیں جنازے کی نماز کا مسئلہ ہے اس لیے کہ حرم شریف میں بھی نماز کے فوراً بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے تو عورتیں پڑھے گی یا نہیں میں اس پر اگلے منگل کو تفصیل سے جواب دوں گا گرو شریف پڑھیں گے شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم یا حي یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ مبارک مہینے کی عبادتوں کو بے حد قبول فرما اللہ ہم تیرے بہت محتاج بندے ہیں اللہ بہت محتاج بندے ہیں اللہ بہت کمزور بھی ہیں اللہ بہت کمزور ہیں اللہ تیری شان کے مطابق ہم سے عبادت نہیں ہو سکتی ہے لیکن اللہ آپ کے علاوہ ہمارا رب بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے اللہ آپ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجیے ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے ہماری تراویح کو قبول فرمائیے ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرمائیے ہماری نماز کو قبول فرما لیجیے اللہ جو کچھ عطیات اور اللہ تیرے راستے میں دینا ہوا ہے ان سب کو قبول فرما لیجیے تعالی ہمارے قطائف ہمارے گناہوں سے معافی عطا فرما لیجیے ہمارے گناہوں سے ہم سب کو درگزر فرما اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے رب کرم آپ رب کریم آپ کی طرف سے عنایتیں عطا فرما دیجیے بخشیں عطا فرما دیجیے اللہ ہم آپ کے بہت محتاج ہیں اللہ آپ ہماری ساری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دیجیے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے مرحومین کی مفرت اے اللہ ایمان کو ماں کے گود سے جب سے ہم نے جنم لیا اے اللہ بچا بچا کر ابھی تک لے آئے ہیں اے اللہ قبر کی گود میں جانے تک اللہ آپ ہی ہمارے ایمان کو محفوظ فرما دیجیے اللہ آپ ہی ہمارے ایمان کو محفوظ فرما دیجیے ہی محفوظ رکھنے والا ہے اے اللہ موت کے وقت تو ہی کلمہ یاد دلانے والا ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما تلاوت قرآن پر فرما تیری یادوں پر فرما تیرے ذکر پر فرما نمازوں پر فرما اللہ ہمیں سجدوں میں موت عطا فرما اللہ ہمیں سجدوں میں موت عطا فرما ہمیں تیرے نبی کی گلیوں میں موت نصیب فرما اللہ ہمیں تیری نبی کی گلیوں میں موت نصیب فرما ہماری اولادوں کی تربیت فرما انہیں نیک بنا انہیں آنکھوں کی تھندک بنا غلط راستوں سے حفاظت فرما اللہ پریشان کن حالات سے سب کی حفاظت فرما اللہ پریشان کن حالات سے سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما بیماروں کو شفا دائمہ نصیب فرما اللہ مرحومین کی مغفرت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما اللہ بے مکانوں کو مکان عطا فرما بھوکوں کو کھانا نصیب فرما پیاسوں کو پانی عطا فرما اے اللہ بارش کو رحمت والی بارش بنا دے اے اللہ تکلیف والی بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ بہت سارے ہمارے ملنے والے تعلق رکھنے والے یا ہمارے شاگرد یا ہمارے اساتذہ اللہ سب کی مغفرت فرما سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کو صحت اور عافیت نصیب فرما اور اگر انتقال ہو چکا ہے تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما اللہ ہمارے تیرے حبیب کی یادوں میں بیٹھنے کو قبول فرما اس مجلس کو قبول فرما مجلس میں بیٹھنے والوں کو قبول فرما تیرے حبیب کا تجھے واسطہ ہے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہمارا امتحان آپ نہ فرمائیے اللہ ہمارا امتحان نہ فرمائیے ہم بہت کمزور ہیں اللہ ہر معاملے میں ہم تو کمزور ہے عبادت میں ایمان میں اللہ اللہ مال کے کمانے میں ہر معاملے میں ہم کمزور ہیں اللہ آپ ہمارا امتحان نہ فرمائیے اللہ ہمارا امتحان نہ فرمائیے بغیر امتحان کے اللہ ہمیں کامیاب بنا دیجیے اے اللہ کربلا کا میدان تو تیرے حسین کو جچتا تھا اے اللہ جس نے بغیر پانی کے اپنے گردن کو نیزے پر اتوا دیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا اے اللہ ہم کیا کربلا کا میدان کر سکتے ہیں مولا ہم تو ایک گلاس پانی کے نہ ملنے پر بھی اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں اللہ ہمارا امتحان آپ نہ فرمائیے ہمارا امتحان آپ نہ فرمائیے اللہ ہمیں بلا امتحان کے کامیاب بنا دیجیے اللہ ایمان پہ استقامت عطا فرما عبادتوں پہ استقامت عطا فرما نمازوں پر استقامت عطا فرما روزوں پر استقامت عطا فرما برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ نبی کریم و رحمت گیا